حضرت مولانا اعظم طارق اللہ کے ہاں گئے ہوں گے فرشتوں نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا ہوگا تو سوراخ اور گولیاں نظر آئی ہوں گی جسم کے ایک ایک حصے کو چھان کے دیکھا ہوگا تو صرف زخم صرف درد صرف کڑھن نظر آئی ہوگی سر کو کھنگالا ہوگا تو پرانے پاک نظر آیا ہوگا آنکھوں کو دیکھا ہوگا تو وہ آنسو نظر آئے ہوں گے جو جیل میں لبیک لبیک کہتے ہوئے گرے تھے زبان کو ٹٹولا ہوگا تو امی عائشہ امی عائشہ پکارتی ہوئی نظر آئی ہوگی اور صحابہ کی عظمت کے گیت گاتے نظر آئی ہوگی بازوؤں کو ٹٹولا ہوگا تو ان بازوؤں نے افغانستان کے محاذوں سے لے کر کہاں کہاں تک اللہ کا وہ زیور وہ اسلحہ اٹھایا جس کو اٹھاتے ہی انسان رب سے بیت کر لیتا ہے ان کے پاؤں کی دھول کو دیکھا ہوگا تو کہاں کہاں نہیں گئے کس کس جگہ نہیں گئے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی تیرے ہی در غم عاشقی تیرا شکریہ تو کہاں کہاں مجھے لے گئی مجھے وہ دن یاد ہے جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ٹون میں وہ طالب علم تھے میں بھی پڑھتا تھا وہ بھی پڑھتے تھے مجھے وہ دن یاد ہے وہ کراچی کی گلیوں میں مارے مارے پھرتے تھے مجھے وہ دن یاد ہے وہ خود دیواروں پر اشتہار چپکایا کرتے تھے اور مولانا زکریہ کی انتخابی مہم میں ننگے پاؤں دوڑا کرتے تھے مجھے وہ دن یاد ہے انہیں گولیاں مار کر کراچی میں لٹا دیا گیا تھا کہ ختم ہو گیا مگر چند دن بعد شیر پھر گرجتا ہوا میدانوں میں موجود تھا مجھے وہ دن یاد ہے جب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے جب اس نے اسار القاسمی کی شہادت کا سنا تھا مجھے وہ گھڑیاں یاد ہیں جب وہ میرے سامنے کراچی سے جھنگا رہے تھے اور پھر قومی اسمبلی کے رکن بنے تو ایوانوں میں جا کر ایوانوں نے مسجد پاکستان کی قومی اسمبلی کے در و دیوار نے حضرت صدی کے اکبر کا نام سنا حضرت فاروق اعظم کا نام سنا کل تک جس ایوان میں مفتی محمود ختم نبوت کے لیے گرجتے تھے اسی ایوان میں ایک اور دیوانہ کھڑے ہو کے عظمت صحابہ کے لیے گرج رہا تھا آنسو بہا رہا تھا مجھے وہ دن یاد ہے میں انڈیا کی جیل میں تھا مجھے پتا چلا کہ بم دھماکہ ہوا فاروقی چلا گیا اور یہ زخمی ہو کر اپنے زخم اپنے اپنے نام اعمال میں لکھوا کے پھر دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے مجھے وہ دن یاد ہے میں انڈیا کی جیل سے آیا وہ اپنے ساتھ سینکڑوں ساتھیوں کو لا کر ایسے دیوانہ وار استقبال کر رہے تھے جس طرح اپنا کوئی سگا بھائی رہا ہو گیا ہو مجھے وہ دن یاد ہے جب انہوں نے اللہ پاک کی عظمت کے لیے پورے ملک کا سفر کیا اگلے سال مدارس والے شابان میں کسے ڈھونڈیں گے اگلے سال دینی مدارس والے رجب میں کسے ڈھونڈیں گے اگلے سال جلسوں والے کسے ڈھونڈیں گے جسے دیکھنے کے لیے مسلمان پروانوں کی طرح آ جاتے تھے مسلمان مائیں پردوں کے پیچھے سے اپنے آپ کو روک روک کے رکتی نہیں تھی اور جھانک جھانک کے اس دیوانے کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس پاک باز شخص کو دیکھنے میں ہمیں کیا گناہ ہونے والا ہے مجھے وہ بہن یاد ہے میں ملتان ایئرپورٹ سے اترا وہ برکہ پہن کے دور کھڑی تھی کہا میں اپنے بھائی آزم تاریخ کو ملتان کی جیل میں روٹیاں پکا پکا کے بھیجتی رہی ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہے خدا کے لیے میری اولاد کے لیے دعا کر دینا آج صرف علماء پر علماء علماء پر اس لیے گولیاں چلائی جاتی ہیں علماء کے سروں کی قیمت اس لیے مقرر کی جاتی ہے ریچرڈ آرٹ مٹیج کو خوش کرنے کے لیے ہمارے جنازے اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم قرآن کا نام لیتے ہیں ہم عظمت صحابہ کا نام لیتے ہیں ہم جہاد کا نام لیتے ہیں ہم اس امت کی غیرت کا نام لیتے ہیں ہم واشنگٹن پہ لانت بھیجتے ہیں ہم مدینہ کی تہذیب کا نام لیتے ہیں دنیا والوں ایک لاش اٹھی ہے مت سمجھنا حوصلے پست ہو چکے ہیں ایک جسم گیا ہے مت سمجھنا حوصلے ختم ہو چکے ہیں وہی انداز رہے گا وہی باتیں رہیں گی وہی الغار رہے گی انشاءاللہ محمد عربی کے غلام تمہیں کسی میدان میں کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے